اوزائی نے کہا مجھ سے بن بن نے زیر حبائی سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے جبکہ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے سال بھر قیام کیا اس نے شب قدر کو پا لیا تو عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رات رمضان میں ہے وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ رات کون سی ہے یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ ستائیسویں صبح کی رات ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے اس کی کوئی شعا نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پچاسی